آخری جنتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم میں رہنے کے سبب اتنا لاغر ہوگا کہ ایک مرتبہ چلے گا پھر گر جائے گا پھر چلے گا پھر گر جائے گا کبھی آگ اس کو اپنی طرف کھینچے گی جب وہ راستہ پار کر لے گا تو جہنم کی طرف منہ کر کے کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دلائی اور بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے اب ایسی نعمت عطا کی ہے جو کہ اول و آخر کسی کو ایسی نعمت نہیں دی گئی یہاں تک کہ اس کو ایک درخت نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت پہ خرید کر دے تاکہ میں اس سے سایہ بھی حاصل کروں اور اس کا رز بھی پیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں اگر تمہیں یہ نعمت دے دوں تو شاید تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے وہ کہنے لگا نہیں میرے پروردگار اور وہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لے گا کہ وہ اس درخت کے علاوہ کچھ نہ مانگے گا لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ ان سے دوبارہ کسی دوسری چیز کا سوال کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو اگلی چیز دیکھنے کے بعد صبر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا سوال قبول کر کے اس درخت کو اس کے قریب کر دیں گے وہ بندہ اس درخت کا سایہ بھی لے گا اور اس کے پھلوں کا رس بھی پیے گا پھر اس کے سامنے ایک اور درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے درخت سے بہت اچھا ہوگا وہ بندہ کہے گا اے رب میں اس والے درخت کا رس پیوں گا اور سایہ حاصل کروں گا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ رب العزت فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس درخت کے علاوہ آپ سے کچھ نہ مانگوں گا ہو سکتا ہے میں اب دوبارہ درخت تمہارے قریب کر دوں تو تم مجھ سے دوبارہ کچھ مانگو بندہ دوبارہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ آئندہ میں کچھ نہیں مانگوں گا بس آپ یہ والا درخت قریب کر دیں لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کو صبر نہیں ہے اس لیے اس کو معذور سمجھیں گے اور اس درخت کو قریب کر دیں گے اور وہ اس سے بھی سایہ لے گا اور اس کا بھی رس پیے گا پھر ایک اور درخت اس کو نظر آئے گا جو جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا پہلے دو درختوں سے بھی بہت اچھا سا ہوگا پھر بندہ تڑپ جائے گا اور کہے گا اے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ بھی کر لوں حاصل کر لوں اور اس کا رس بھی پی لوں اس کے علاوہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا اے آدم کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کیا تم اس درخت کے علاوہ اور کچھ نہ مانگو گے بندہ کہے گا جی ہاں میرے رب بس یہ دے دیں اس کے علاوہ اور کچھ نہ مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شاید میں اگر یہ درخت تجھ سے قریب کر دوں تو اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے آئندہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے تو ایک مرتبہ اور وعدہ کرے گا اور کچھ نہ مانگے گا اور کچھ نہ مانگے گا لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ اس کو صبر نہیں آئے گا اس لیے اس کو معذور سمجھیں گے اور اس درخت اس شخص کو درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو اس کو جنتوں کی آوازیں آئیں گی اور ان آوازوں کو سن کر بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا اے رب مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے رب مجھے اس درخت کے اندر داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا وہ کیا چیز ہوگی جو تیرے سوالات کو مجھ سے ختم کر دے یا تو اس پر راضی ہوگا کہ میں تجھے ایک دنیا اور اس کے مثل ایک اور دنیا عطا کر دوں بندہ کہے گا اے رب کیا میرا رز کیا آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ میں تو ہرگز اس کے قابل نہیں حالانکہ آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہیں اور فرمایا ہنسے اور فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے پوچھا کہ آج حضرت آپ کیوں ہنسے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ یہ واقعہ سناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی ترجمانی اس طرح سے تھی میں اپنے پروردگار کے ہنسنے کی وجہ سے ہنسا تھا کیونکہ جب بندہ بندے نے کہا تھا کہ رب العالمین آپ میرا کیوں مذاق اڑاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں ہنستے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بے شک میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جس چیز پر چاہوں قادر ہوں با روایت صحیح مسلم حضرت ذرین حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت سے مسواک چن رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دبلی پتلی دبلی پتلی تھی ہوا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالف سمت کی طرف پھیرنا شروع کر دیا اس پر لوگ ہنسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے ہنس رہے ہو تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کے دبلے پن کے سبب ہنس رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو پنڈلیاں پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ بھاری ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم میں سے کسی کو بغیر مشورے کے امیر مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کرتا ہوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرو اور عمار کی وسیعت سے رہنمائی حاصل کرو اور ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو اور حضرت حضیفہ کی حدیث میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو جو بھی حدیث بتائیں اس کی تصدیق کر لو ترمیزی ابو الاحوس عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کہا کیا ابن مسعود نے اپنے جیسا کوئی بھی چھوڑا ہے پھر ابو موسیٰ مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی شان تو یہ تھی کہ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے روکا جاتا تو ان کو اجازت دے دی جاتی اور جس وقت ہم پھر میں نے ان چھ افراد کے بارے میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان سب کے علم کی انتہا دو افراد پر ہوتی ہے ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی زندگی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے گھر میں داخل ہوتے تو باہر ہی سے کھنکھارتے اور بلند آواز سے کچھ بولتے تاکہ گھر کے لوگ باخبر ہو جائے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ کھنکھارتے ہوئے اندر آئے اس وقت ایک بوڑھی عورت مجھے گنڈے پہنا رہی تھی میں نے ان کے ڈر سے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور گلے کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے میں نے کہا گنڈا ہے انہوں نے اس کو توڑ کر پھینک دیا اور کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ گنڈے شرک میں داخل ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں میری آنکھیں دکھتی تھی میں تو فلاں یہودی سے گنڈے لینے جایا کرتی تھی اور اس کے عمل سے سکون ہو جاتا تھا بولے یہ سب عمل شیطانی عمل ہے اور شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبو دیتا ہے جس سے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور جب تم اس یہودی سے گنڈا لے کر آتی ہو تو وہ اپنی انگلی ہٹا لیتی ہے ہٹا لیتا ہے اور تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے بس تمہارے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کافی ہے جس کا تذکرہ ابو داود میں ہے اور ترجمان اس طرح ہے خوف دور کر اے پروردگار شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا وہ شفا ایسی ہو جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لانت کرے بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور بال نچوانے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان حسن کی خاطر خلا پیدا کرنے والیوں پر یہ بات بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب کو پہنچی تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورت پر لانت کی ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان پر کیوں لانت نہ بھیجوں جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے وہ کہنے لگی کہ میں نے تو پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے لیکن اس قسم کی عورتوں پر کہیں لانت کا ذکر نہیں ملا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو غور سے پڑھتی تو مل جاتا کیونکہ قرآن میں ہے جس کی ترجمانی اس طرح ہے یعنی رسول جس چیز کا امر کرے اس کو تھام لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ عورت کہنے لگی ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ افعال سے منع فرمایا ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ منع کرتے ہیں حالانکہ آپ کی گھر والی زوجہ محترمہ خود یہ کام کرتی ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر خود دیکھ لو وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کے پاس گئی تو اس کو ان افعال میں سے کچھ نظر نہ آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ یہ افعال کرتی ہوتی تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی صحیح البخاری جلد نمبر دو علم لطیفہ امام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے کہ ایک جماعت سے مدبھیڑ ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پوچھو تم کون ہو اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ نے جواب دینے کے لیے کہلوایا یعنی ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یعنی ہم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھوایا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پر عظمت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی سے کہا کہ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھ کر سنا دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوال کرو کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے ہر حصے پر عمل ضروری ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سورہ نحل کی آیت نمبر نوت ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان ویتائی دل فربا وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغت یعیزکم لعلکم تذکرون پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریافت کرو کہ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ سورہ زلزال آیت آٹھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کرو کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو کپ کپا دینے والی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سورہ نساء کی آیت 123 جس کا ترجمہ ہے نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دلوائی کہ دریافت کرو کہ قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دلوایا سورہ زمر کی آیت ترپن اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو اور بالیقین اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا واقع وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کرایا کہ کیا قافلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں قافلہ والوں نے جواب دیا جی ہاں درس و تدریس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں باقاعدہ حدیث فقہ اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے ان کی درسگاہ میں شاگردوں کا بڑا مجموعہ رہا کرتا تھا جن میں حضرت القمہ اسود مصروف عبیدہ حارث قاضی شریح اور ابو الوائل نہایت مشہور تھے بالخصوص حضرت القمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاکر تھے اور ہر چیز میں ان کی اقتدا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کا بیان ہے کہ جس نے الخمہ کو دیکھا اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا حضرت الخمہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاکر ابراہیم نقفی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم نقفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حماد ہیں اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے شاکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس طرح حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی سلسلہ تلمند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے واللہ عالم بالصواب واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین